قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صالح علیہ السلام کی قوم سمودیوں نے کہا بجز اس کے نہیں کہ تو تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا جائے تو تو ہم جیسا ہی انسان ہے اگر تو سچوں میں سے ہے تو کوئی معجزہ لے آ صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے اونٹنی پانی پینے کی ایک باری اس کی اور ایک مقررہ دن کی باری پانی پینے کی تمہاری خبرداری سے برائی سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک بڑے بھاری دن کا عذاب تمہاری گرفت کر لے گا پھر بھی انہوں نے اس کی کوچے کاٹ ڈالی پھر تو پشیما ہو گئے اور عذاب نے انہیں آدھا بوچا بے شک اس میں عبرت ہے اور ان میں کے اکثر لوگ مؤمنت ہے اور بے شک آپ کے رب اے نبی زبردست اور مہربان ہیں سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت سمات کیجیے صالح علیہ السلام کا معجزہ اور قوم کی درمی سمودیوں نے اپنے نبی صالح علیہ السلام کو جواب دیا کہ تجھ پر تو کسی نے جادو کر دیا ہے گو ایک معنی یہ بھی کیے گئے ہیں کہ تو مخلوق میں سے ہے اور اس کی دلیل میں عربی کا ایک شعر بھی پیش کیا جاتا ہے لیکن زیادہ ظاہر معنی پہلے ہی ہیں اسی کے ساتھ انہوں نے کہا تو تو ہم جیسا ایک انسان ہے ناممکن ہے کہ ہم میں سے تو کسی پر وہی نہ آئے اور تجھ پر آ جائے کچھ نہیں یہ صرف بناوٹ ہے ہے ہے ہے ایک کھلی بازی بنا رکھی محض جھوٹ اور صاف طوفان اچھا ہم کہتے ہیں کہ اگر تو تو واقعی سچا نبی کوئی معجزہ دکھا اس وقت ان کے چھوٹے بڑے سب جمع تھے اور ایک زبان ہو کر سب نے معجزہ طلب کیا تھا صالح علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو انہوں نے کہا کہ یہ سامنے کی بڑی ساری چٹان ہے یہ ہمارے دیکھتے ہوئے پھٹے اور اس میں سے ایک گھابن اونٹنی اس رنگ کی ایسی ایسی نکلے آپ نے فرمایا اچھا اگر میں رب سے دعا کروں اور وہ یہی معجزہ میرے ہاتھوں تمہیں دکھا دے پھر تو تمہیں میری نبوت کے ماننے میں کوئی عذر نہ ہوگا سب نے پختہ وعدہ کیا قول و قرار کیا کہ ہم سب ایمان لائیں گے اور آپ کی نبوت مان لیں گے آپ بہت جلد یہ معجزہ دکھائیے آپ نے اسی وقت نماز شروع کر دی پھر اللہ عز و جل سے دعا کی اسی وقت وہ پتھر پھٹا اور اسی طرح کی وہ اونٹنی ان کے دیکھتے ہوئے اس میں سے نکلی کچھ لوگ تو حسب اقرار مؤمن ہو گئے لیکن اکثر لوگ پھر بھی کافر کے کافر رہے صالح علیہ السلام نے فرمایا اب سنو ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن پانی کی باری تمہاری مقرر رہے گی اب تم میں سے کوئی اسے برائی نہ پہنچائے ورنہ بدترین عذاب تم پر اتر پڑے گا ایک عرصے تک تو وہ رکے رہے اونٹنی ان میں رہی چارہ چگتی اور اپنی باری والے دن پانی پیتی اس دن یہ لوگ اس کے دودھ سے سیر ہو جاتے لیکن ایک مدت کے بعد ان کی بدبختی نے انہیں آ گھیرا ان میں کے ایک بڑے ملعون نے اونٹنی کے مار ڈالنے کا ارادہ کر لیا اور کل اہل شہر اس کے موافق ہو گئے چنانچہ اس کی کونچے کاٹ کر اسے مار ڈالا جس کے نتیجے میں انہیں سخت ندامت و پیشمانی اٹھانی پڑی عذاب اللہ نے انہیں دفعتاً آدھا بوچا ان کی زمینیں ہلا دی گئیں اور ایک چیخ سے سب کے سب ہلاک کر دیے گئے دل اڑ گئے کلیجے پاش پاش ہو گئے اور وہم و گمان بھی جس چیز کا نہ تھا وہ آن پڑی اول آخر سب غارت ہو گئے اور دنیا جہاں کے لیے یہ خوفناک واقعہ عبرت افزا ہو گیا اتنی بڑی نشانی اپنی آنکھوں دیکھ کر بھی ان میں کے اکثر لوگوں کو ایمان لانا نصیب نہ ہوا اس میں کچھ شک نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہیں اور وہ رحیم بھی ہیں